کرنی ہے اور تھوڑا مراقبہ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و کر دے اور ہمارا جو یہ تھوڑا چھوٹا سا معمول ہوتا ہے ہمارے پاس جیسے کہ حضرت مولانا ارشاد فرما رہے تھے مولانا صادق الامین صاحب کہ اخراط کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ صالحین کے حالات ہم پڑھا کرتے ہیں تو اس میں سے یہ فقیر کاروان ہے جنت میں سے کچھ عرض کیا کرتا ہے ایمان کی تازگی کے لیے یہ چھوٹی سی کتاب ہے جس میں مؤلف نے ان صحابہ کرام کا تعارف کرایا ہے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی تھی یہ تقریباً ایک سو اکیس صحابہ کا تذکرہ ہے ان میں سے ہم تھوڑا سا تعارف پڑھیں گے اور اس کے بعد توبہ کریں گے حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر اور دو بیٹے حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر اور دو بیٹے رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ جو بیست کے تیرہویں سال ہوئی اس میں انصار کے ستر مرد اور دو عورتیں شامل تھیں ان عورتوں میں سے ایک کا نام نصیبہ تھا نون سین یا با اور ہا نصیبہ تھا یہ تھیں تو عورت لیکن اکثر و بیشتر مردوں سے زیادہ بہادر اور دلیر تھی غزوہ احد کے موقع پر ان کے شوہر زید ابن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اور دو زادے حضرت حبیب اور عبداللہ رضی اللہ عنہما نکلے وہ خود بھی ہم سفر تھیں تاکہ مجاہدین کو پانی پلانے اور دیکھ بھال کی خدمت انجام دے سکیں جب جنگ کا رخ پلٹا اور بھگدڑ مچی تو حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پلاتی پھر رہی تھیں اچانک انہوں نے غیر متوقع صورت حال دیکھی تو حمیت ایمانی جوش میں آ گئی تلوار سنبھال لی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مدافعت کے لیے سینہ سفر ہو گئی عقل مند خاتون تھیں موقع مناسب جان کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی حضور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ ہمیں جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو کہ ہمیں جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو آپ نے دعا فرمائی نیک بخت خاتون نے دعا کے الفاظ سن کر کہا بعد آباد اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں خواہ کتنی بڑی مصیبت پیش آ جائے اس کے بعد وہ دائیں بائیں دیکھے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کا فریضہ انجام دیتی رہیں یہ بڑا کٹھن وقت تھا بڑے بڑے سورما میدان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے مگر وہ اللہ کی بندی کیسے دل گردے کی مالک تھیں کہ بدستور ڈٹی رہیں اس روز ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے بارہ زخم آئے تھے یہ خاتون بیعت رضوان کے موقع پر بھی موجود تھیں عہد صدیقی میں یمامہ کی جنگ میں حصہ لیا تھا بہرحال جرت مندی کے ساتھ ان کی موقع شناسی لائق صدین ہے کہ جنت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ الاٹ کرا لی نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے میاں اور بیٹوں کے لیے بھی حضرات گرامی آپ نے ابھی سنا کہ صحابہ کرام کا ایک مد اور سا اللہ کے راستے میں جو کہ جن سے خرچ کرنا اور غیر صحابی کے اوت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے تو میرے بھائی بات صرف یہ ہے کہ ان کو وہ چیز نصیب تھی جو ہمیں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بلا واسطہ صحبت بلا واسطہ آپ کی صحبت کی برکت سے ان کے قلوب بالکل مزکہ تھے ریب سے اور شک سے پاک تھے ہر قسم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ان کی اعلیٰ درجے کی تھی جس کی وجہ سے وہ آپ کی ہر بات کو صحیح سمجھ کر درست سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتی تھی اور پھر ادھر ادھر کے مفادات کو نہیں دیکھتی اور انہوں نے جنت کا سودا کر لیا تھا ان اللہ اشتراک من المؤمنین انفسهم و اموالهم ام لهم الجنہ جنت کے بدلے میں صحابہ کرام نے سب کچھ اپنی دنیا وغیرہ دے دی تھی اللہ کو تو اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے ان کی محبت کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر بھی تصدیق نبی کا وہ مقام عطا فرمائے کہ ہم شک و شبہ سے بالا تر ہو کر پوری دنیا سے منہ موڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دائمی برحق اور ختم نبوت کو معنی سمجھتے ہوئے کہ اب یہ آپ کی نبوت زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے اور ہر قیامت تک آنے والی مخلوق کے لیے آپ ہی کے آپ ہی کی اتباع کے ذریعے سے اللہ کی محبت ملے گی اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے اچھی طرح اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اسی کی اسی چیز کی حصول کی محنت کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور جو حضرت ایک گستاخی کیا کرتے ہیں مطلب میں توبہ کراتا ہوں اگر آپ معافی فرما دیں تو آپ موجود حضرات جو حضرات بیت ہیں وہ تو بیت ہیں جو نہیں ہیں وہ توبہ کی نیت سے بیت ہیں اور جو کسی دوسرے شیخ سے شائق سے بیت ہیں صاحب نسبت سے ان کو ان کے شیخ مبارک اور ان کی صحبت لازم جانیں تبرکن بیت کے توبہ کے الفاظ دہرا لیں لیکن یہ فیض انہی کے شیخ شیخ کا ہے اپنے شیخ سے وابستہ رہتے ہوئے توبہ کے توبہ کی تجدید کر لیں اور جو حضرات کسی سے بیت نہیں اگر وہ بیت ہونا چاہتے ہیں تو وہی کپڑا پکڑ لیں کپڑا تک آئے آپ تک آئے گا اگر نہیں اگر کسی سے بیعت ہیں تو پھر کپڑا نہ پکڑیں لیکن ویسے الفاظ دہراتے رہیں اللہ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 أجمعين أما بعد اب جو کچھ یہ فقیر پڑھے پڑھ کر خاموش ہو آپ برائے مہربانی انہی الفاظ کو دہرائیں مستورات کو بھی فقیر نے نیت میں لیا ہے جو جو مستورات بھی توبہ کرنا چاہیں وہ بھی کرتی رہیں اور الفاظ دہراتی رہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکتہ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سیدنا و مولانا محمدن عبد و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولا علیحاب اجمع استغفر الله ربي ربي من من كل كل ذنب ذنب وأتوب وأتوب إليه إليه أستغفر أستغفر الله الله تعالى تالا ربی کل ذنب و اطوب یا اللہ میں نے تیرے دربار میں تمام گناہوں سے تمام خطاؤں سے سچی توبہ کی یا اللہ میری توبہ قبول فرما یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما آمین اللہ تعالیٰ مبارک کرے اس مسکین نے آپ کو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ علیہ میں بیعت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے حضرات کی نسبت آپ کی طرف منتقل فرمائے اور آپ کو اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرمائے اور اللہ پاک اس نسبت اور تعلق کی برکت سے ہماری پوری زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھالے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ اسی تعلق کی برکت سے کامل ایمان پر کرے اور اللہ تعالی اسی نسبت کی برکت سے ہماری قبر کو دار الراحت بنائے جنت کا جنت کا باغ بنائے اور دوزخ کا گڑھا نہ بنائے اور اسی تعلق کی برکت سے جب اٹھائے تو ہمارا حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت سے کرے جو آپ کی معیت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والی ہو اے اللہ تو قبول فرما اے اللہ تو قبول فرما اے اللہ تو قبول فرما وما ذالک علی اللہ بعزیز ہم تجھ سے تیری رحمت کے طلبگار ہیں بغیر استحقاق کے تو نعمت ہم نے مانگی ہے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما آمین اب حضرات جو جنہوں نے جو بیعت کی ہے بیت توبہ کی نیت سے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک تصویر استغفار کی ایک تصویر درود پاک کی اور ایک تصویر کلم تمجید کی روزانہ پڑھیں صبح بھی اور شام کو بھی استغفار استغفر اللہ ربی من ذنب و اتوب الیہ درود شریف اللّہ صلی علی سیدنا محمد وعلی علیہ سیدنا محمد وبارک وسلم اور کلمہ تمجید سبحان اللہ اللّہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تین تسبیحات اسی ترتیب کے ساتھ ایک مرتبہ صبح کو ایک مرتبہ شام پڑھیں اور اخیر میں ایک مرتبہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہیں اور جو حضرات ہاں اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت جتنی کر سکتے ہوں کریں جو تھوڑا پڑھ سکتے ہیں تھوڑا پڑھیں جو زیادہ پڑھ سکتے ہیں زیادہ پڑھیں تلاوت کرنے کے بعد اس کا ثواب اپنے مشائق کو اپنے تمام انبیاء کو تمام من علیہم منعم علیہم جو ہیں ان سب کی اس کے ثواب میں شریک کریں اپنے دوستوں کو اپنے اہل حقوق کو اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ایک مرتبہ شجرہ شریف پڑھ لیا کریں اور اس کے علاوہ اللہ کا ذکر بغیر زبان ہلائے ہوئے دل کے ساتھ دل انسان کا بائیں پستان سے پہلو کی جانب دو انگل واقع ہے اور یہ سلطان البدن ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ٹکڑا ہے یہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے اور اسی لیے تمام سلاسل میں ذکر پر محنت کرائی گئی ہے اور ذکر کی اصلاح دو چیزوں سے ہوتی ہے تلاوت قرآن سے اور اللہ کے ذکر سے اللہ کے نام کو دل کے اندر بسانے میں اور یہ ذکر خفی ہمارے طریقہ نقش بندیہ کا پہلا سبق ہے اس کو پکا لیں کم از کم زیادہ کی کوئی انتہا نہیں جتنی آپ کر سکتے ہیں کریں لیکن شروع میں پانچ صرف پانچ منٹ کے لیے ہر نماز کے بعد خاموش بیٹھ کر اللہ اللہ اللہ کا تصور یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرے دل میں ایک نور آ رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ادر سے بواسطہ مشائق میرے قلب میں داخل ہوتا ہے جس کی برکت سے میرا دل متحرک ہو کر تمام غلازتوں سے پاک ہو کر اللہ کی محبت سرشار ہو کر پکارتا ہے اور آواز دیتا ہے منہ بند رکھیں زبان تالوں سے لگائیں ناک سے سانس لیتے نا سانس ناک سے لیتے رہیں اور دل دل میں یہ خیال کریں کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دل سے کہیں اور دل کا کہا ہوا اپنے خیال میں سنیں دل کا کہا ہوا اپنے خیال میں سنتے رہیں چند منٹ کے لیے ابھی یہی ہم ذکر کریں گے اور اس کے بعد جو حضرات نئے داخل سلسلے ہوئے ہوں وہ اپنا نام پتہ اور ٹیلی فون نمبر لکھوا دیں اور شجرہ لے لیں اللہ آپ کو خیر و برکت دے خیر شجرے وہاں ملیں گے اور ٹوکن والے وہاں کھڑے ہوں وہ ٹھیک ہے وہ دے دیں کوئی جو صاحب نئے بیت ہوئے کوئی بیت ہوئے ہوں تو کھڑے ہو جائیں کوئی صاحب ہیں بیعت ہونے والے ہیں کچھ تو کھڑے ہو جائیں ذرا شاہ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے یہ ٹوکن لے لیں بھائی اس میں اپنا نام پتہ لکھ کر دے دیں جلدی شاباش تاکہ آپ کو اطلاع دی جا سکے کوئی اجتماع وغیرہ ہو تو ماشاء اللہ چلیں السلام علیکم اللہ یہ چیزیں اچھا اچھا بیٹھ جائیں جو کام کر لیں تو پھر بیٹھ جائے گا ہاں، شاہ بھائی نماز کے بعد فارغ ہو جائیں اس کے دعا کے بعد اب چند منٹ کے لیے مراقب ہو صرف پانچ منٹ کے لیے شاہ باش گردن جھکائیں بائیں طرف انسان کا دل ہے دل کے اندر خیال کریں کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں بطور مثال کے آپ کو عرض کرتا ہوں میں پہلے ایک سے پانچ تک اونچی آواز میں گنے ایک کہو دو تین چار پانچ اب بند کر دیں آواز بند کر کے خاموشی دل میں گنیں گن لیا اسی طریقے سے اب زبان سے کہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اب زبان بند کر کے دل میں اسی طرح کہتے رہیں پانچ منٹ کے لیے اللہ آپ کو خیر و برکت اللہ اللہ اللہ رب مجھے دل دے یا رب مجھے دل دے جو تیری یاد کا گھر ہو یا رب مجھے دل دے یا رب ہم دل دے جو تیری یاد کا گھر ہو اور دائمی رحمت کی تیری اور دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طاهر قلوبنا اللهم طاهر قلوبنا اللهم طاهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك اللهم امتنا على السنه والجماعه والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لصالح الأعمال اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم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 ہیں اپنی حاجات کے براری کے لیے اللہ جس جس کی جو جو بھی حاجت ہو تو جانتا ہے تو ہمارے مساوے سے آگاہ ہے اے اللہ ہم سب کو اپنی مراد ہر سب سب کو اپنی مراد نصیب فرما اے اللہ اپنے بندوں کو جو بے روزگار ہیں حلال کی اور برکت والی روزی نصیب فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو بچے اور بچیاں لے کر بیٹھے ہیں اپنے رشتوں کی انتظار میں اے اللہ ان کو صالح اور اپنے خاندان اور کف میں رشتے ادا فرما اور سب کو یا اللہ مسلمان مسلمانوں کے بچوں کو بے حیائی سے روی سے اور زندگی سے محفوظ فرما اور الہی الہی اگلی نسل آنے والی نسل کو دین حق کا شناسا کر اور الہی دینی تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرما اور ہمارے اخلاق خلق محمد کے تابع کر دے ہمیں اسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنا و صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی سیدنا محمد جزاکم اللہ آپ لوگ آرام کریں کھانا جی نکاح ہے کن کا ہے لے آؤ لے آؤ جلدی جلدی کون سا ہے آؤ بھائی جلدی آؤ نعم سيف الله سيف